ابو قطادہ بن روی انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستریح یا مستراح ہے یعنی اس سے آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ المستریح والمستراح منہ کا کیا مطلب ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات پا جاتا ہے وہ مستریح ہے اور مستراح من ہو وہ ہے کہ فاجر بندہ سے اللہ کے بندے شہر درخت اور چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو بارہ